وما نهاكم عنه فانتهوا وقال أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي صحيح البخاري عن أبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقيت والنمق والتمر وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر طهرة للشائم من الرغی الرفت وطمۃ للمساكين فمن ادا قبل صلاح ومن أداها امن ادا فهي صدقة صدقۃ الصدقات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم معزز دینی اور عہدے دار بھائیوں رمضان کے آخر میں جو عبادتیں ہمارے دین اسلام کے اندر مشروع ہیں انہی میں سے ایک اہم ترین عبادت زکوٰۃ الفطر ہے زکوٰۃ الفطر ہر بندے پر ہر مسلمان پر فرض ہے چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب غلام ہو یا آزاد روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو ہر بندے پر ہر مسلمان پر زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا گیا ہے چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان حدیثوں کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے سیام من تمرن کھجور کا ایک شاہ اوسا امن شعیر یا جو میں سے ایک شاہ الحر آزاد پر بھی اور غلام پر بھی وہ ذکر وعن مرد پر اور عورت پر بھی وہ صغیر القبیر المسلمین اور چھوٹے اور بڑے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہوں تو ہر مسلمان پر شریعت اسلامیہ کے اندر زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا گیا ہے وہ امر ابیہ ادا قبل خروج ناصل صلاح اور ہمارے نبی نے حکم دیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے ایسے صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے میں سے ایک ساتھ زکات الفطر نکالتے تھے وہ کانا تعامنا اور اس وقت جو ہماری خوراک تھی ہمارا غلہ اور کھانا تھا اشعیر جو تھا وہ زبیب اور کشمش والعقد اور پنیر و تمر پنیر جو دودھ سے بنایا جاتا ہے وہ تمر اور کھجور یہ ہمارا یہ ہماری خوراک تھی یہ ہمارا کھانا تھا تو اسی میں سے ہم زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے ایسے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے اور اس کا دو بڑا مقصد ہے ایک مقصد تو یہ ہے کہ توحرت السائن جو روزے دار ہیں ان روزے دار کے گناہوں کا کفارہ من الغ و رفظ جو لغو کی باتیں ہو جاتی ہیں یا اس طریقے شیوانی باتیں یا اس طریقے سے اور گناہ جو ہو جاتا ہے تو اس گناہ کا کفارہ ہے زکوٰۃ الفطر وہ تو المساکین مطلب اور جو مساکین ہیں ان کی خوراک ہے یعنی مساکین کی خوراک مسکینوں کے لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا گیا ہے لہٰذا جو فقرا ہے مساکین ہیں انہی کے اندر زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا جائے گا جو عام زکوٰۃ ہے ان کے آٹھ مصارف ہیں لیکن زکوٰۃ الفطر ہے اس کا ایک ہی مصرف ہے ایک ہی جگہ خرچ کرنا وہ فقرہ اور مساکین کے اندر باقی اور جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے جن میں انسان زکوٰۃ کو دیتا ہے ادا کرتا ہے ان میں سے کسی اور کے اندر اس کو ادا نہیں کیا جائے گا یہ صرف اور صرف جو فقر اور مساکین ہیں غربا ہیں ان کا حق ہے زکوٰۃ الفطر کے اندر اور اس کا وقت بھی بتا دیا گیا ہے فمن حق فیا زکوٰۃ مقبولہ جس نے اس کو نماز سے پہلے ادا کر دیا یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام عید سے ایک دن پہلے دو دن پہلے اس کو ادا کر دیا ادا کرنا شروع کر دیتے تھے اس کا آخری وقت عید کی نماز سے پہلے تک ہے عید کی نماز سے پہلے انسان کے لیے ادا کر دینا ضروری ہے امن ادا بعد صلاح اور جس نے اس کو نماز عید کے بعد ادا کیا فاہیہ صدقۃ البین صدقات یہ عام صدقہ ہوگا زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا لہٰذا زکوٰۃ الفطر کا وقت متعین ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہے یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان حدیثوں کا خلاصہ میں نے شروع ہی بیان کر دیا کہ زکوٰۃ الفطر کو ہر بندے پر شریعت کے اندر فرض کر دیا گیا ہے زکوٰۃ الفطر کے لیے نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا اسی پر زکوٰۃ الفطر ہوگی زکوٰۃ الفطر ہر بندے پر ہر مسلمان پر چاہے روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو حتیٰ کہ چاند نظر آنے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہو گئی یا کوئی انسان غیر مسلم اسلام قبول کر لیا اس کی اس کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا یا اس کی طرف سے ادا الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا بچے کی ولادت ہوگی چاند نظر آنے سے پہلے عید کا اگر عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اس کے بعد جس کی ولادت ہوگی اس کا نہیں ادا کیا جائے گا لیکن چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہو گئی تو اس بچے کی ولادت سے بھی اس کے باپ کا یا جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے اس کے لیے نصاب شرط یہ ضروری نہیں کہ نصاب ہوگا تبھی انسان زکات الفطر دے گا اور دوسری جو بڑی بات معلوم ہوئی یہ کہ زکات الفطر میں انسان کو غلہ ادا کرنا ہے یہی ہمارے نبی کی سنت ہے سن دو ہجری کے اندر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا جب تک آپ باقاعدہ حیات رہے کبھی آپ نے نقد میں درہم اور دینار میں کبھی آپ نے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کیا ہمارے نبی کی جو سنت ہے ہمیں نبی نے جو دیا ہے عمل وہ یہی ہے اور اللہ العالمین کے شاد فخدو جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو اما نہا کمن و فنت ہو اور جس سے تمہیں رسول منع کرے ان چیزوں سے رک جاؤ رسول نے ہمیں کیا سنت دی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کو غلے میں ادا کرنا ہے تعام کا لفظ ہے تعام کہتے ہیں غلے کو خوراک کو انسان جہاں رہتا ہے اس ملک اور اس علاقے میں جو خوراک اور غلہ ہے جو انسان کھاتا ہے اس میں سے انسان کو ادا کرنا ہے نبی کے زمانے بھی درہم تھے دینار تھے پیسے تھے لیکن آپ نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہی ادا کیا ہے دوسری چیز آپ نے ادا نہیں کی ہے یہ تو امت المساکین ہے مسکین کی خوراک ہے ایک انسان کھانا کھاتا ہے کوئی انسان پیسہ نہیں کھاتا ہے ہمارے نبی نے پیسہ دینے کا حکم نہیں دیا ہے نہ پیسہ نکالا یہی نہیں بلکہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پیسہ یا درہم یا دینار زکات الفطر میں ادا کیا ہو تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے اور تمام صحابہ نے زکات الفطر کے اندر غلہ ہی نکالا ہے کسی بھی صحابی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے زکات الفطر میں پیسہ دیا ہو درہم اور دینار دیا ہو لہذا زکات الفطر کے اندر غلہ ہی دینا انسان کے لیے ضروری ہے اگر غلے کے علاوہ انسان کوئی اور چیز دے گا تو ادا نہیں ہوگا تعام کا لفظ ہے تعام کہتے ہیں کھانے کو خوراک کو غلہ کو باقاعدہ حدیثوں کے اندر بتایا گیا اور مالک فرماتے ہیں کہ ہمارا جو غلہ خوراک تھی اس وقت کیا تھی ہم زبیب کشمش کھاتے تھے کھجور کھاتے تھے جو کھاتے تھے اور اس طریقے سے پنیر وغیرہ یہ خوراک انسان جہاں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہو جو انسان عام طور پر وہاں کے لوگ کھاتے ہوں انسان اسے الفطر میں ادا کرے گا اور کتنا ادا کرے گا ایک شاہ شاہ کا وزن ابھی جو اس وقت ہے پونے تین کلو کے برابر ہے پونے تین کلو اگر احتیاط انسان کرتا ہے تین کلو دے دے ایک آدمی کی طرف سے تین کلو شاہ تین کلو غلہ ایک شاہ تین کلو غلہ انسان کے لیے نکالنا ضروری ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے تو شاہ کہتے ہی اس زمانے میں ایک ناپنے کا طریقہ تھا سمجھ لیجیے کہ اس میں چیز ناپی جاتی تھی اور ایک متوسط انسان کے برابر یہ جو لپ ہے دونوں ملا کر کے دونوں ہتھیلی ملا کر کے چار لپ کے برابر ہوتی ہے ایک سا ہوتا اس کا جو وزن ہے انسان جو متوسط ہو متوسط خط کا ہو نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا جو درمیانے خط کا انسان ہو اگر وہ چار بار لے کر کے نکال دے گا چاول یا گیہوں جو بھی تو ایک سا وہ ہو جائے گا اس کے آس پاس تو اس طریقے سے ایک شاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ نے خود اور صحابہ کرام نے سب نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ نکالا ایک سا جس کا وزن پونے تین کلو ہوتا ہے اور انسان اگر تھوڑا زیادہ نکال دے تین کلو تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے میرے بھائی زکوٰۃ الفطر یہ عبادت ہے اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ توقیفی وہی ہمارے لیے کرنا جائز ہوگا جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہوگا جس چیز کا ثبوت ہوگا وہی کیا جائے گا جو چیز نبی ثابت نہیں ہوگی اس کو انسان ادا نہیں کرے گا تو نبی سے جو ثابت ہے کیا ثابت ہے غلہ ثابت ہے نبی نے غلہ کے علاوہ کوئی زکات الفطر کے اندر نہیں دیا ہے نبی کے زمانے میں پیسہ تھا درہم دینار تھا لیکن آپ نے زکات الفطر میں غلہ دینے کا حکم دیا اور زکات الفطر جو نام رکھا گیا ہے اس نام کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ انسان کو غلہ ہی نکالنا فطر کہتے میرے بھائی روزہ توڑ دینے کو افطار کرنا روزہ توڑ دینا انسان روزہ کس سے توڑتا ہے کھانا کھانے سے توڑتا ہے انسان روزہ یا پانی پینے سے توڑتا ہے دو چیزوں سے انسان روزہ توڑتا ہے کھانا کھاتا ہے یا پانی پی لے انسان کا روزہ ٹوٹ گیا اب جب اس کا نام زکات الفطر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو زکات الفطر کے اندر غلہ دینا اب آپ کہیں گے بھائی انسان پانی بھی تو پیتا ہے تو کیا پانی زکات الفطر میں دے سکتا ہم کہیں گے نہیں کیوں اس لیے کہ پانی تو سب کے پاس موجود ہے غریب ہو امیر فقیر سب کے پاس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کی جو سنت ہے ہمارے نبی کا جو عمل ہے تعام کا لفظ ہے تام پانی کو نہیں کہا جاتا ہے تام کھانے کو کہا جاتا ہے اس لیے پانی کا مسئلہ نکل گیا پانی کا مسئلہ نکل گیا کیا رہ گیا تعام تعام کہتے ہیں کھانے کو خوراک کو غلے کو جس کو انسان کھاتا ہے پانی کو تام نہیں کہا گیا شریعت کے اندر اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو تعام ادا کرنا ہے تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کا جو عمل ہے ذکا الفطر غلے میں نکالنا صحابہ کا جو عمل ہے اور اس طریقے سے جو علماء کا عمل رہا ہمیشہ سے ہر زمانے میں جمہور علماء کا جمہور مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی نکالنا غلہ نکالا جاتا ہے یہاں کے علماء سے اس زمانے کے تین بڑے عالم دین گزرے ہیں امام علمانی رحمۃ اللہ علیہ امام بن وسمیر اور امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ میں ہر زمانے کے علماء کے اقوال پیش کرنے کے بجائے اس زمانے کے تین بڑے عالم کا قول یا ان کا جو فتویٰ ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا انسان زکات الفطر کے اندر قیمت نکال سکتا ہے پیسہ نکال سکتا ہے تو ان سب نے کہا کہ نہیں جائز ہے یہ ادا نہیں ہوگا اس لیے کہ نبی نے زکات الفطر کے اندر غلہ نکالا ہے آپ غلہ نکال یہی نبی کا عمل یہی نبی کی سنت ہے اور جو چیز فرد ہوتی ہے انسان وہی وہی زکوٰۃ کے اندر نکالتا مثال کے طور پر آپ جانور رکھتے ہیں آپ کے پاس بکریاں ہیں آپ کے پاس اونٹ ہیں آپ کے پاس گائے ہیں یا جانور آپ کے پاس ہیں جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے تو جانوروں میں جب زکوٰۃ جانور جب زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائیں تو انسان زکوٰۃ میں کیا دیتا ہے جانور ہی دیتا ہے جانور کے بدلے انسان پیسہ نہیں نکال سکتا ہے کہ ہم پیسہ نکال دیں بھائی ایک بکری ہمارے اوپر ہوئی ہمارے پاس جیسے مان لیجیے بکری ہے کسی کے پاس اور زکوٰۃ میں اس کو بکری نکالنا ہے اب وہ کہے کہ میں بکری میں نہیں نکالوں گا میں پیسہ دے دیتا ہوں نہیں پیسہ ادا نہیں ہوگا زکوٰۃ الزکات کے اندر آپ کو وہی نکالنا پڑے گا بکری ہی آپ کے پاس زمین ہے پیداوار ہوتی ہے پیداوار میں گندم ہے چاول ہے جو بھی پیداوار ہے اس میں زکوٰۃ انسان دیتا ہے اب انسان وہ غلہ نکالنے کے بجائے کیا دے دے انسان پیسہ ادا کر دے پیسہ ادا نہیں ہوگا اس لیے کہ غلے میں زکوٰۃ ہے غلے سے جو چیز نکلتی ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو غلے کے اندر آپ اس کو پیسہ نہیں دے سکتے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا پیسہ دے دیا نہیں آپ دیکھیے قربانی ہے قربانی یہ ہمارا شعار ہے مسلمانوں کا ہمارے نبی کا عمل تو قربانی اگر کوئی جانور دبا کیا جاتا ہے قربانی کے اندر اب انسان قربانی میں جانور دبا کرنے کے بجائے اس کی قیمت ادا کر دے تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی کیا اس کو قربانی کا سواب ملے گا کیا اس کی قربانی ہوگی قطار نہیں ہوگی چاہے وہ ایک لاکھ ریال خرچہ کر دے صدقہ کر دے دس ہزار کا بکرے کے بجائے چاہے انسان دس لاکھ ریال خرچہ کر دے تو جو دس ہزار بکرے کی قربانی کا سوا ملے گا وہ دس لاکھ ریال خرچ کرنے سے بھی وہ حکم ادا نہیں ہوگا انسان کو جانور ذبح کرنا ہے قربانی میں انسان پیسہ نہیں نکال سکتا کہ ہم نے پیسہ نکال دیا قربانی ہمارے ادا ہو گئی ہے قطام جائز نہیں ہے یہ خون بہانا ہے جانور ذبح کرنا یہی نہیں بلکہ جو جانور جائز نہیں ہے اسلام کے اندر اگر آپ نے وہ جانور ذبح کر دیا تو بھی آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی آپ نے مان لیجئے کیا نام ہے مرغا آپ نے دبا کر دیا یا آپ نے ہرن دبا کر دیا یا آپ نے گھوڑا دبا کر دیا گھوڑا کھانا حلال ہے گھوڑا کھانا حرام نہیں شریعت کے تو حلال ہے گھوڑا کھانا لیکن قربانی اس کی جائز نہیں ہے قربانی بہی مت میں سے ہونا چاہیے بہی مت ان میں سے قربانی ہونی چاہیے جیسے بکرا بکری ہو گیا یا اونٹ ہے نر اور مادہ ایسے ہی بھیڑ دبا وغیرہ اور گائے بیل یہ ان کو بہیمت الانام کہا جاتا ہے انہیں میں سے قربانی جائز ہے آپ ہرن کی آپ جو ہے کیا نام ہے مرغے کی گھوڑے کی یا اس طریقے سے اور جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں کھانا ان کی قربانی آپ کے لیے جائز نہیں ہے بہیمت الانام انہیں چاروں جانوروں میں سے نر اور مادہ میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے تبھی آپ کی قربانی ادا ہوگی اب انسان قربانی کرنے کے بجائے پیسہ دے دے اور کہے کہ ہم نے کر دیا غریب لوگوں کو جو ہے پیسہ چاہیے غریب لوگوں کو گوشت نہیں چاہیے فقیروں کو پیسہ چاہیے فقیروں کو گوشت نہیں چاہیے تو کیا اس کا ادا کرنا جائز ہو جائے گا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی اس کو جانور ہی دبا کرنا پڑے گا اس لیے میرے بھائیوں زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی نکالی ہے غلہ ہی ہمارے بھی نکالا ہے غلے کے علاوہ کوئی اور چیز نکالنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں غلہ بطور قیمت استعمال ہوتا تھا لہذا جب بطور قیمت استعمال ہوتا تھا تو ہم قیمت نکال دیں گے ہمارا کہنا یہ کہ بالکل غلط ہے یہ چاہے بطور قیمت استعمال ہوتا تھا یا بطور قیمت نہ استعمال ہوتا رہا ہو ہمیں اس کے بدلے میں غلہ ہی نکالنا ہے پیسہ نکالنا جائز نہیں ہے آپ دیکھیے آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر انسان لوہا لکڑ دے کر کے بہت ساری چیزیں خریدتا ہے گاؤں دیہات کے اندر بھی شہر کے اندر بھی لوگ آتے ہیں آدمی کے پاس پلاسٹک ہوتی ہے پلاسٹک دے کر کے انسان کھانے پینے کی چیزیں لیتا ہے تو کیا یہ غلے کی یہ یہ قیمت کے طور پر استعمال ہوتی ہے پلاسٹک یا لوہا لکڑ انسان کے پاس موجود ہے پرانے جو ہے جوتے چپل ہیں گاؤں دیہات کے اندر لوگ آتے ہیں باقاعدہ کباڑیا اور اس طریقے سے پرانے سامان کا کاروبار کرنے والے وہ سب دے کر کے کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں تو کیا انسان زکات الفطر کے اندر یہ نکال سکتا ہے آپ کہتے ہیں قیمت کے طور پر استعمال ہوتا تھا غلہ تو قیمت کے طور پر لوہا لکڑ بھی آج استعمال ہوتا ہے تو کیا لوہا لکڑ انسان زکات الفطر کے اندر نکال سکتا ہے قطع نہیں نکال سکتا اس لیے زکات الفطر کے اندر غلہ ہی نکالا جائے گا ہمارے بھی نے غلہ ہی نکالا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی چھوٹی کرنسی نہیں تھی نبی کے زمانے میں دینہ اور دینار تھا چھوٹی کرنسی نہیں تھی اس لیے آپ نے غلہ کا حکم دیا غلہ نکالا جائے میرے بھائیوں میں کہہ رہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کہ دیکھیے ہمارے نبی کے لیے کیا رکاوٹ تھی آپ پورے گھر والے پر کہہ دیتے کہ پورے گھر والے پانچ دینار نکال دو پانچ درہم نکال دو پورے گھر والوں کی طرف سے جیسے آپ نے قربانی میں کہا کہ قربانی کا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے ایک گھر کے افراد چاہے دس ہوں چاہے بیس ہوں چاہے ایک ہوں چاہے دو ہوں جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہوتا پورا کافی ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے تو جب ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو آپ ایک گھر کی طرف سے الفطر کے بارے میں کہہ دیتے کہ بھائی پانچ دینار نکال دو ایک گھر کے اوپر پانچ دینار ہے چاہے لوگ کم ہوں چاہے لوگ زیادہ ہوں ایک دینار نکال دو دو دینار نکال دو پانچ دینار نکال دو آپ کو اس کا حکم دینا چاہیے لیکن آپ نے اس کا کوئی حکم نہیں دینا صاحب کرام نے سلیقے سے کیا اور آپ کہہ سکتے تھے روبے دینار کہہ سکتے تھے چوتھائی دینار دے دو یا چوتھائی درہم دے دو ایک آدمی کی طرف سے یہ تو چلتا تھا نا چوتھا چلتا جیسے پیسہ چلتا ہے پچیس آنا تو آپ کہتے پچیس آنا دن ہم دے دو پچیس آنا دن جو دے ایک آدمی کی طرف سے لیکن آپ کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے تو احمد المساکین خوراک غلہ ہے لہٰذا انسان غلے ہی میں ادا کرے گا زکات الفطر تو ہمارے نبی نے نہ قیمت میں ادا کیا نہ قیمت میں دینے کا حکم دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیمت میں زکات الفطر نکالنا میرے بھائیوں جائز نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ غریب لوگ جو ہے پیسہ ہی مانگتے ہیں پیسہ ہی لیتے ہیں غلہ نہیں لیتے جانتے تو ایسا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ملک میں زکات الفطر غلہ میں نکالنے کا رواج نہیں ہے عمل اس پر نہیں جب عمل ہو جائے گا لوگ زکات الفطر کے اندر غلہ ہی لیں گے مجبوراً لیں گے جھٹ مار کر کے لیں گے وہ کیونکہ ان کو جب کوئی چیز نہیں ملے گی تو غلہ ہی لیں گے آج دیکھیے سعودی عرب ہمارے ملک سے مالدار ہے نا ہم اپنے ملک سے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں زکات الفطر یہاں پر غلے میں دیا جاتا ہے یہاں کے فقرا اور مساکین ہمارے ملک کے لحاظ سے مالدار ہیں لیکن وہ بھی زکات الفطر غلے ہی میں لیتے ہیں غلہ ہی ان کو دیا جاتا ہے ان کو پیسہ نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا فقیر نہیں لیتا ہمارے یہاں کا فقیر گھمنڈی ہے متکبر ہے جو نہ لے زکات الفطر میں غلہ اس کو مت دیجیے یہاں سے مالداری زیادہ ہمارے ملک میں نہیں ہے یہاں چونکہ عمل رہا ہے عرب کے اندر آپ پورے عرب کنٹریز میں چلے جائیں آپ دیکھیے زکات الفطر غلے میں دیا جاتا ہے یہاں کے لوگ ہم سے مالدار ہیں لیکن پھر بھی زکات الفطر غلے میں لیتے ہو لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم کو پیسہ چاہیے نہیں وہ لوگ زکات الفطر غلے کے اندر لیتے ہیں تو چونکہ ہمارے یہاں عمل نہیں ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ زکات الفطر میں لوگ غلہ نہیں لیتے پیسہ لیتے کہتے ہیں شہروں میں تو مشکل ہے کیا یہاں شہر نہیں سعودی عرب کے اندر جدہ مکہ مدینہ کیا چھوٹے شہر ہیں بڑے بڑے شہر ریاض وہاں بھی زکات الفطر غلے کے اندر دیا جاتا ہے ایسا تو نہیں کہ وہاں پر زکات الفطر پیسے کے اندر دیا جاتا ہے تو میرے بھائی عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اگر عمل کیا جائے گا ہمارے ملک کے اندر تو لوگ بھی لوگ زکات الفطر غلہ ہی ملیں گے اور غلہ میرے بھائیوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے نبی کا حکم ہے شریعت کے اندر غلہ دینے کا حکم دیا گیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں آج ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہوا آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پیسے کی شکل میں آپ کے پاس مال ہے پیسے زکوٰۃ انسان پیسے میں دیتا ہے لیکن آج کیا کرتے ہیں لوگ زکوٰۃ میں پیسے نہیں دیتے کیا کرتے ہیں اس کا راشن خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں راشن کیا ہے یہ غلہ ہوتا ہے وہاں زکوٰۃ میں پیسہ دینا ہے کیونکہ آپ پر پیسہ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے آپ کے پاس کیا ہے روپیہ ہے آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے چونکہ سونے ہر پیسے کی اثر سونا اور چاندی ہے اس لیے سونا چاندی میں اگر زکوٰۃ ہے تو انسان اس کو پیسے میں نکال سکتا ہے یا تو سونے میں نکالے یا پیسے کے اندر نکالے پیسے بھی انسان نکال سکتا ہے اس لیے کہ ہر پیسے کی اثر ہر روپیہ کی اثر یا تو سونا یا تو چاندی ہے لہذا پیسے بھی انسان نکال سکتا ہے لیکن زکوٰۃ پیسے میں نکالنے کے بجائے کیا کرتے ہیں لوگ راشن دیتے ہیں جہاں پیسہ دینا چاہیے وہاں لوگ راشن دیتے یہاں راشن لیتے لوگ یہاں لوگ راشن لیتے نہ لے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ان کو راشن نہ دیا جائے یہاں زکات کے پیسے سے یہاں جبکہ پیسہ دینا ہے یہاں پیسہ دینے کے تو راشن دیتے یہ نہیں کہتے کہ بھائی غریب لوگ راشن نہیں لیتے غریب لوگ اللہ نہیں لیتے ہم کو تو جو ہے پیسہ دینا چاہیے یہاں نہیں کہتے ایک نیا ٹرینڈ آج کل چلا ہوا ہے کہ لوگ راشن تقسیم کرتے رمضان کا مہینہ آتا ہے میرے بھائیوں یہ دیکھیے کیسا بدل دیا اور جہاں زکات الفطر میں غلہ دینا ہے وہاں غلہ نہ دے کر کے وہ انسان پیسہ دیتا ہے اللہ کے دین کو اللہ کے حکم کو نبی کے حکم کو انسان نے بدل دیا جہاں غلہ دینا انسان وہاں پیسہ دیتا ہے جہاں پیسہ دینا انسان وہاں غلہ دیتا بہانے کرتا ہے فقیر نہیں لیتا کیا یہاں فقیر لیتا ہے جیسے یہاں راشن لیتا ہے فقیر وہاں کیوں نہیں لیتا ہے لے گا فقیر لیکن ہمارے یہاں چونکہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر راشن دیا جاتا ہے باقاعدہ وزیر اعظم کی طرف سے ایک اسکیم ہے راشن تقسیم ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر لوگ باقاعدہ شوق سے جا کر کے لیتے ہیں کوئی نہیں کہتا حکومت کو بھائی ہم کو راشن نہیں چاہیے ہم کو جو ہے پیسہ چاہیے لائن لگا کر کے لوگ لیتے ہیں باقاعدہ مالدار لوگ بھی لیتے ہیں سب لوگ لیتے ہیں لائن لگا کر کے راشن لینے جاتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ بھائی ہم کو راشن نہیں چاہیے ہم تو فقیر ہیں ہم ہم کو غلہ نہیں چاہیے ہم کو پیسہ چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دین کا حکم ہے نبی کا حکم ہے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ غریب آدمی پیسہ نہیں لیتا غریب آدمی کو پیسہ نہیں چاہیے غریب آدمی کو یہ نہیں چاہیے میرے بھائیوں غلہ کی بڑی اہمیت ہے پیسہ آپ کی جان نہیں بچا سکتا لیکن جان بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن انسان اگر اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو انسان بھوکے مر سکتا ہے دیکھا نا آپ نے کورونا کے اندر غلے کی اہمیت آپ نے آپ کسی کو دس بیس پچاس ہزار دے دیتے وہ نہیں لیتا کہتا مجھے ایک کلو چاول دے دو ایک کلو آٹا دے دو مجھے کھانے کی چیز دے دو میں بھوکا مر رہا ہوں میرے گھر میں کھانے میں کہاں جاؤں گا لینے کے لیے چاول کہاں جاؤں گا لینے کے لیے پیسہ لوگ نہیں لیتے تھے کہتے کہ ہم کو کھانے پینے کی چیز دے دو جس سے ہماری جان بچ جائے ہم کہتے ہیں غلے کی کوئی اہمیت نہیں غلے کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی ہو دس دن بیس دن کھا کر کے نہ دیکھیے گھر میں پیسہ رکھے رہیے آپ دس بیس لاکھ رکھے رہے رکھے رہیے اور نہ کھائیے کھانا پینا دیکھیے کیا ہوگی آپ کی صورت حال اس لیے غلہ بہت اہمیت رکھتا ہے غلہ ہماری خوراک ہے ہماری زندگی کی کا جو ہے زندگی جو باقی اللہ کے فضل کے بعد کھانے پینے سے انسان کی زندگی چلتی ہے اس لیے اللہ رب اللہ نے ہماری ان تمام چیزوں کو حلال قرار دیا لہذا اللہ ہی زکات الفطر کے اندر انسان کے لیے نکالنا کیا ہے میرے بھائیوں یہی ہمارے لیے ضروری ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں غریبوں کی مصلحت ہے یہ ان کے شبہات ہیں ان شبہات کا میں جواب دے رہا ہوں جو زکات الفطر ہمارے یہاں قیمت میں نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ غریبوں کی مصلحت ہے کیا ہم اللہ اور اس کے رسول زیادہ غریبوں کی مصلیحت جاننے والے بندوں کو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اور بھائی زکوٰۃ تو آپ دیتے ہی پیسے کے اندر آپ پیسے میں زکوٰۃ دیجیے آپ کو کون منع کرنے والا لیکن ایک جو شعار ایک پہچان ہے نبی کا حکم اس کو ختم کر کے جیسے بہت سارے لوگ قربانی کے بارے میں اعتراض کرتے قربانی ہم نہیں کریں گے ہم پیسہ دے دیں گے غریبوں کے اندر کیا ضرورت اتنا خون بہانے سے کیا ضرورت اتنا پیسہ خرچ کریے اتنا جانور دبا کرنے سے لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ پیسہ بچا کر کے اب یہ کر لیں گے غریبوں میں دے دیں گے میرے بھائی آپ غریبوں کو دیجیے غریبوں کو کسی نے منع کیا زکوٰۃ ہے غریبوں میں دیجیے صدقات و خیرات دیجیے آپ ہدیہ اور تحفے دیجیے جو بھی آپ کو دینا دیجیے لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کو توڑ کر کے اس کو ختم کر کے اس کو باطل کر کے کہ ہم غلہ نہیں دیں گے ہم جو ہے زکوٰۃ الفطر کے اندر یہ پیسہ دیں گے آپ کو پیسہ دیجیے آپ پر زکوٰۃ زکوٰۃ آپ نہیں ضروری ہے دینا لیکن جو مالدار لوگ ان پر زکوٰۃ فرد ہے پیسے کی شکل میں ہوتی ہے پیسہ دے اور جب زکوٰۃ الفطر کا دن آ جائے اور رمضان کا مہینہ تو انسان غلہ زکوٰۃ الفطر کے اندر دے لہذا غلہ ہی میرے بھائی کو نکالنا یہی ضروری ہے اس کے علاوہ جائز نہیں لوگ کہتے ہیں کہ فقیر جا کر کے بیچ دیتا ہے چاہے بیچے چاہے کھائے کسی کو ہدیہ دے کسی کو تحفہ دے اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے آپ نے کسی کو پیسہ دیا وہ بھی کسی کو دے دیا آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ نے فقیر کو دے دیا آپ کا ادا ہو گیا شیخ ابن وسیم رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فقیر کو جو ہم دیتے ہیں غلہ اگر وہ جا کر کے بیچ دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ فقیر کیا کرتا ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو شریعت کا حکم ہے فقیر کو اختیار دیا گیا ہے چاہے وہ تو خود کھائے اس کو چاہے وہ کسی کو دے دے یا ذخیرہ اندوزی کر لے یا کسی کو ہدیہ دے دے یا کسی کو بیچ دے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے آپ نے اس کو دے دیا اب وہ چاہے جو کرے آپ نے زکوٰۃ میں پیسہ دے دیا زکوٰۃ میں آپ نے پیسہ دیا اب وہ چاہے لائٹ کا بل جمع کر دے چاہے اس پر قرضہ ہے قرضہ ادا کر دے چاہے وہ کپڑا خرید لے چاہے وہ غلہ خرید لے چاہے جو مرضی چاہے کر لے کسی کو دعوت کھلا دے کوئی حرض کی بات نہیں ہے آپ اس کو پیسہ دے دیا اس کو مالک بنا دیا اس کو تصور کرنے کا حق حاصل ہے ایسے ذکات الفطر کے اندر تصرف کا حق اس کو آپ نے اس کو دے دیا غلّہ اب چاہے وہ بیچ دے چاہے کھائے چاہے ذخیرہ اندوزی کر لے چاہے کسی کو ہدیے میں دے دے چاہے کسی کو تحفے میں دے دے کوئی حرض کی بات نہیں ہے سائل نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ بہت سارے فقیر نقدی کو ترجیح دیتے ہیں تو ابن اسمین نے کہا کہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے فقیر اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن نقد کی صورت میں دینا یہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی فقیر نہیں رہتا ہے تو فقیر نہیں ہے آپ کسی اور کو دے دیجئے اس کو مت دیجیے شیخ ابن وسیم رحمۃ اللہ علیہ کا اور علماء کے اس طریقے سے ہزاروں کی شکل میں موجود ہیں علماء کرام کے فتوے لہذا زکوٰۃ الفطر کے اندر غلے کے علاوہ کوئی اور دینا جائز نہیں ہے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ماں نبی نے کہاں منع کیا کہ زکوٰۃ الفطر میں غلہ مت دو منع کی دلیل نہیں چاہیے ہمارے نبی نے عمل نہیں کیا یہی دلیل ہے کہ آپ کو دے جانا جائز نہیں ہے ہمارے نبی نے یہی دیا ہے آتا کو رسول فخر الرسول دے اردو ہمارے نبی نے ہی عمل دیا منع کی دلیل نہیں چاہیے کرنے کی دلیل چاہیے کہ نبی نے کیا اور صحابہ نے کیا منع کی دلیل نہیں چاہیے کیا کہیں پر منع ہے کہ جمعہ کی نماز تین رکعت نہیں پڑھ سکتے قرآن کی کوئی آیت لے کر آؤ کوئی حدیث لے کر کے آؤ کہ نبی نے منع کیا ہو کہ جمعہ کی رکعت تین رکعت نہیں پڑھ سکتے کوئی ہے ایسی حدیث کوئی حدیث نہیں ملے گی اب کوئی آدمی جمعہ کی تین رکعت پڑھے چار رکعت پڑھے کہے کہ بھائی کہاں منع کیا گیا ایک رکعت کے اندر ایک رکو ہوتا آدمی دو رکو کرے کہا کہاں منع کیا گیا دو رکو کرنے سے ایک رکعت میں بالکل نہیں منع کیا گیا رکو کرنا عبادت کا کام ہے سجدہ انسان کرتا ہے دو سجدے ایک رکعت کے اندر انسان چار سجدے کرے سجدہ بہت اہم ترین عبادت ہے میں چار سجدہ کروں گا میں خوب دعا کروں گا پوچھئے کیوں اس لیے کہ نبی نہیں منع کیا چار سجدہ کرنے سے کیا اس کا عمل کرنا جائز ہوگا حرام ہوگا اس کا عمل اس کی نماز باطل ہو جائے گی جائز نہیں ہوگا منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے کرنے کی دلیل چاہیے ہمارے نبی نہیں کیا یہی دلیل ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اگر کیے جائز ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ضرور عمل کرتے ورنہ ساری بھی اتنے جائز ہو جائیں گے عید مراد النبی ہمارے نبی نے کیا نہیں کیا نا لیکن منع بھی تو نہیں کیا نا اب منائیے عید ملاد النبی برتھ ڈے مناتے ہیں لوگ کہ ہمارے نبی نے منع کیا یہ لوگ اپنے بچے کا برتھ ڈے مت مناؤ نہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اب آدمی برتھ ڈے منانا شروع کر دے اے لوگوں شب برات نہ مناؤ کوئی ایسی حدیث ہے کوئی حدیث نہیں آتی ہے منع کرنے کی کوئی حدیث نہیں آتی ہے دین اللہ نے مکمل کر دیا یہی دلیل ہے کہ چیز جب نبی نہیں کیا اس کا کرنا جائز نہیں ہے منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے کرنے کی دلیل چاہیے جو کرتا ہے وہ دلیل دیتا منع کرنے والے کے اوپر دلیل نہیں ہوتی ہے اس لیے کہنا کہ ماں نبی نے کہاں منع کیا تو ہم کہتے ہیں ماں نبی نے کہاں منع کیا کہ چار سجدے مت کرو نہیں منع کیا نہیں کوئی حدیث نہیں ہے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں آتی کوئی موضوع روایت بھی نہیں آتی ہے کہ ماں نبی نے منع کیا کہ رکاط کے اندر چار سجدے مت کرو کوئی موضوع روایت بھی نہیں ہے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے صحیح روایت چھوڑ دیجیے آپ قیامت کی صبح تک کوئی روایت اس کے تعلق سے لے کر کے نہیں آ سکتا کہ ہمارے بھی نے منع کیا ہو کہ ایک رکاوت میں چار سردی مت کرو دو رکو مت کرو اس لیے منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے نبی کا عمل ہے نبی کی سنت جو رسول نے ہمیں دیا اس پر عمل کرنا ہے نبی کی جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے جو کیا وہ کرنا ہے جو نبی نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دینا ہے نبی نے چھوڑ دیا زکوٰۃ الفطر کو قیمت میں دینا اس لیے زکات الفطر کو قیمت میں دینا ہم بھی چھوڑ دیں گے اب آپ کہیں گے کہ بھائی کیسے عمل کیا جائے کیا طریقہ ہے میرے بھائی آپ اپنے ملک میں فون کر دیجئے کہ ہماری طرف سے زکات الفطر میں غلہ نکال دو آپ غلہ نکال دیجئے خلاص آپ کی طرف سے ادا ہو گیا اب وہ کتنے بھی مل جائے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں سعودی عرب کے لحاظ دیں گے انڈیا کے اور پاکستان کے لحاظ سے دیں گے آپ کہیں کا لحاظ سے مت دیجیے تین کلو آپ کو چاول خوراک دینا جتنے بھی مل جائے وہ آپ کی طرف سے ادا ہو گیا اور اگر آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں یہاں کے لحاظ سے فرض کیجیے تو آپ پیسہ بھیج دیجیے اپنے ملک میں دے سکتے اپنے ملک کے اندر بولے تین کلو چاول دے دو جو باقی پیسہ بچے وہ بھی غریب کو دے دو کوئی حرج کی بات نہیں آپ کا غلہ ادا ہو گیا اور جو پیسہ بچا اس پیسے سے اس کی اور مدد ہو گئی وہ کپڑا لے سکتا ہے سوئیاں لے سکتا ہے دیگر چیزیں لے سکتا ہے لیکن زکوۃ الفطر میں غلہ ہی دینا ضروری ہے غلے کے علاوہ اگر آپ قیمت نکالیں گے پیسہ نکالیں گے ادا نہیں ہوگا سعودی عرب کے اندر جمعہ خیریہ میں جا کر کے پیسے دیتے ہیں وہ لوگ پیسہ نہیں تقسیم کرتے وہ لوگ اس پیسے سے زکوٰۃ میں غلہ نکال کر کے تقسیم کرتے ہیں غلہ دیتے ہیں ان کو آپ ان کو وکیل بنا دیے جیسے آپ یہاں سے کسی کو وکیل بنا دیں اپنے گاؤں میں کسی کو کہہ دیں کہ میری طرف سے زکوٰۃ الفطر دے دو میں پیسہ بھیج رہا ہوں وہ زکوٰۃ الفطر غلہ نکال کر کے دے دے یہی آپ نے اس کو اپنا وکیل اور جانشین بنا دیا یہی لوگ یہاں پر کرتے ہیں وہ جو بیس ریال لیتے ہیں وہ بیس ریال غریب کو نہیں دیتے وہ بیس ریال کا تین کلو چاول ہوتا ہے وہ چاول دیتے ہیں غریبوں کو یہاں کے لوگوں کو دیتے ہیں وہ لوگ پیسہ نہیں دیتے اسے دھوکے مت رہیے کہ یہاں بھی پیسہ لیا جاتا ہے پیسہ لے کر کے غلہ دیتے ہیں آپ پیسہ اپنے ملک بھیج کر کے کہ غلہ دیجیے جو پیسہ بچ جائے وہ بھی غریبوں کو دے دیجیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا صرف غلہ دے دیں اتنا ہمارے ملک کے لحاظ سے کوئی حرض کی بات نہیں ہے اب آپ ایسے ملک میں اگر زکات الفطر دیں جہاں کی کرنسی بڑی ہے اور یہاں سے زیادہ وہ لگتا ہے تو کیا آپ کریں گے اور زیادہ پیسہ ان کو دیں گے جیسے مان لیجیے امریکہ کے اندر وہاں کی کرنسی بڑی ہے تو کیا آپ بیس ریال کے وہاں جو زکات الفطر ہوگا چاول ملے گا تین کلو وہ بیس ریال میں نہیں ملے گا آپ کو کم سے کم تیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار دینا پڑے گا تو آپ کیا کریں گے وہاں پر اس لیے اس کا پیسے کا اعتبار نہیں ہے آپ دیکھیے جو پنیر ہے جو کھجور ہے جو کشمش ہے یہ ساری چیزیں جو سب کی قیمتیں الگ الگ ہیں لیکن وزن سب کا ایک ہے سا سب کو سا دینا ہے بس اس لیے قیمت پر ہمیں دھیان نہیں دینا ہم کو کیا دینا ہے ہم کو زکات الفطر میں غلہ دینا ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت اہم مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے جو صحیح ہے جو حق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور جو ان کے کچھ شبہات ہیں ان شبہات کا میں نے آپ کے سامنے جواب دیا لہذا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی معاشیت و نافرمانی سے محفوظ رکھے جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے ہماری وفات ہو توحید اور سنت پر وفات ہو اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمامین بارک اللہ علیہ القمفرقوان عدیم و نافان ویاکم کم بلحت القل حکیم تعالی جواد جوالکریم الکمبر الرف الرحیم